السلام علیکم students I hope you are all set for our twenty seventh lecture آج کا جو لیکچر ہے اس میں ہم خاص طور پہ ایڈجسٹنگ ٹو کرونک النیسز پہ بات کریں گے اس موضوع پہ بات کریں گے اور آج کے لیکچر کا جو آغاز ہے وہ میں ایک قصے سے ایک واقعے سے شروع کرنا چاہوں گا یہ قصہ جو ہے یہ ایک بارہ سالہ بچے کا ہے جس کا نام جو ہے جو is twelve years of age and جو had gone was hospitalize and was is emergency room hospital emergency room hate parents from eating that other children is it کہ مجھے ہر روز جو ہے وہ انجیکشن لگتے ہیں مجھے ہر روز شارٹس لگتے ہیں جبکہ اور بچے جو ہے میرے اسکول کے ان کو تو کوئی شارٹس نہیں لگتے why is it that I have to go through all this تو he was voicing these complaints to his parents basically when he was coming out of you know I C U کہہ لیجیے یا ایمرجنسی سروسز کہہ لیجیے of a hospital he had gone to the hospital mind you because of severe cramps that he was experiencing اور اس کی پیچھے جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ ہی واز ڈائگنوز ڈائبیٹک اب بارہ سال کا بچہ was diagnosed as being diabetic اور ڈائبٹیز کا جو علاج تھا یو know, وہ وہ باقاعدگی کے ساتھ کر نہیں رہا تھا and because of that he had to suffer these where کریمپس اور ان کریمپس کی وجہ سے you know had to to be taken the hospital اب اس کے پیرنٹس نے you know like all parents انہوں نے بڑی سمجھانے کی کوشش کی جو کو کہ بھائی نہیں your condition is such that you do need you know you need to titrate your medicines properly you need to take your full dose of medicine every day at a given time لیکن you you know uh, know, uh, جو uh, کا جو طریقہ کار تھا وہ یہی تھا کہ جی کبھی دوائی لے لی کبھی نہ لی کبھی پوری ڈوز لے لی کبھی آدھی ڈوز لے لی تو اس کی اس وجہ سے you know because of this sort of attitudes treatment جس میں کبھی چیز دوائی لے لی وقت پہ کبھی نہ لی اس کی وجہ سے he had to suffer and go through a crisis as a result of that he was hospitalized اور ایمرجنسی میں یو نو اسے گزرنا پڑا اور اب جب ہاسپٹلائزڈ وہ ہوا تو اس پروسیس میں وہ جو کریمپس شدت کے ہوئے اور اتنی اسے بریدنگ پرابلم ہوئی اور اتنی ڈیفیکلٹیز اور بھی اس کو ہوئی کہ ہی ریئلائزڈ کہ what was the importance of the medicines that were you know prescribed to him by the doctor for his diabetes تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جس طرح جو جو تھا اس نے اس چیز کو اس انداز سے لیا اسی طرح ہر شخص جو ہے وہ ورچولی یو نو میں ہوں آپ ہوں کوئی بھی ہو we all have own ways of reacting you know differently to such situation where one has to deal with a chronic condition اور النس ہمارے جو ریئیکشنز ہیں وہ ڈپینڈ کرتے ہیں کئی فیکٹرس کے اوپر ان میں سے کچھ فیکٹرز جن کو میں آپ کے لیے آئیڈینٹیفائی کرنا چاہوں گا فار انسٹنس کوپنگ اسکلز جو ہماری ہے وہ ہماری پرسنالٹی پہ ان کا بڑا یو نو ڈپینڈنس ہوتی ہے what kind of a personality do we have do we have a personality جو بیماری کو جلدی قبول کر لیتی ہے ایکسیپٹ کر لیتی ہے یا do we have a personality جو ریزسٹ کرتی ہے مانتی نہیں ہے you know sure goes into a denial اور ضد کرتی ہے کہ نہیں میں تو ٹھیک ہوں میں بیمار نہیں ہوں اسی طرح ایک اور پہلو ایک اور فیکٹر جو بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ سوشل سپورٹ کا فیکٹر ہوتا ہے social support system do view you know is it system you know was that of help support need یا ایسا سپورٹ سسٹم ہے کہ جو ہمارے ڈیلی فنکشننگ میں ہمارے لیے اتنا ہیلپ فل نہیں ہوتا اسی طرح جب کرونک النس میں سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی یو you نو know, کئی امپوزیشنز جو ہیں وہ پیشنٹس پہ اور پیشنٹس کی فیملی پہ یا کیئر گیورس کے اوپر یو نو کئی دفعہ آ جاتی ہیں just because of the fact کہ we are suffering from such a condition اسی طرح جو کرونکلی بیمار لوگ ہوتے ہیں یو you نو know, ان کے اور بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں کہ جس طرح فار انسٹنس انہیں ریگولر میڈیکل چیک اپس کرانے کی ضرورت ہوتی ہے ان کو اپنی ڈائٹری یو نو ہیبٹس کو ایک قسم کا پروگرام یا کنٹرول کرنا پڑتا ہے یو you نو know, انہیں کئی چیزیں جو ہیں وہ اپنی ڈائٹ میں سے نکالنی پڑ جاتی ہیں یو نو جیسا اگر ڈائبیٹک کوئی ہے شخص تو اس کو میٹھا جو ہے اس کو نکالنا پڑ جاتا ہے یا بہت محدود کرنا پڑ جاتا ہے اسی طرح اگر کوئی کسی کو you know cardiovascular problem ہو گئی ہے تو اس کو ہو سکتا ہے کہ اپنی لائف سٹائل بدلنا پڑ جائے تو کئی پہلو لائف سٹائلز کے بھی کرونک النسز جو ہیں ان میں ہمیں تبدیل کرنے پڑ جاتے ہیں اور اسی طرح ڈیلی بیسس پہ جو علاج ہے جو ٹریٹمنٹ ہے اس کو باقاعدگی کے ساتھ کنٹینیو کرنا جو ہے وہ پڑتا ہے which means that we have to regimen or you know we have to regulate or we have to see to it that we do take or in time تو ضروری نہیں ہے کہ ہر کرونک النس جو ہے وہ بہت پینفل ہو پیشنٹ کے لیے یا وہ فیٹل ہو یا ڈیتھ کی طرف لیڈ کرے یہ ضروری نہیں ہوتا کچھ کنڈیشنز یس ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ اگر ہم احتیاط نہ کریں یا اپنا خیال نہ کریں تو they can be fatal they can be they can death but but not all conditions are that way you know most of the جو ہیں they can cause a disability but they do not necessarily cause death تو اس لیکچر میں اور آنے والے لیکچر میں ہمارا جو فوکس ہوگا وہ ایک ٹرچری پریونشن کی طرف بھی ہوگا اور اسی طرح کہ اگر انسان کو ایک کرونک النس ہو گئی ہے تو پھر اس کی جو پروگرشن ہے یو نو اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے بیماری کی اس کو کس طرح روکا جائے یا اس کو کس طرح اس کی ڈیولپمنٹ کو سلو کیا جا سکتا ہے یہ بھی ہم فوکس کریں گے اپنے لیکچر میں اور پھر اسی طرح how can how can be a disability you know how can a disability to take place اور اور پھر ریہیبلیٹیشن کا جو پروسیس ہے اس پہ بھی ہم غور کریں گے اپنے یو you نو know, آنے والے لیکچرز میں بھی اور پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ فزیکلی اور سائیکولوجیکلی ان چیزوں کو یو you نو know, یہ جو فیکٹرز جو فزیکل اور سائیکولوجیکل فیکٹرز ہیں وہ کس انداز سے یو you نو know, ان کا ایک امپیکٹ اس طرح کی کنڈیشن پہ پڑتا ہے اور ان کے ٹریٹمنٹ میں ان کا کیا رول ہے اور اسی طرح ہم یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جب کرونک النس سے one is down with it تو then how do different people sort of cope with it what are effective ways of coping with such a condition and so forth اسی طرح ہم ان کنڈیشنز پہ بھی فوکس کریں گے جو کہ ہیلتھ پرابلمس کی طرف تو ہمیں لے کے جاتی ہیں but they do not necessarily lead to death but they often do lead to disability تو وہ چیزوں پہ بھی ہم خاص طور پہ غور کرنے کی کوشش کریں گے اسی طرح ہمارا ہماری نظر اس چیز پہ بھی ہوگی کہ لانگ ٹرم ایڈجسٹمنٹ جو ہے یو نو وہ کس طرح ممکن ہے ایک کرانک جو ہے کیونکہ the very fact condition is a chronic condition it means to stay or rest of your life so therefore اس طرح کی جو کنڈیشن آتی ہے اس میں کیا ایسی انٹروینشنز سائیکو سوشل انٹروینشنز یا میڈیکل انٹروینشنز کی جا سکتی ہیں جس سے کہ ایک لانگ لانگ ٹرم اڈیپٹیشن جو ہے وہ ممکن ہو سکے لانگ ٹرم اڈیپٹیشن سے میری مراد یہی ہے کہ ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ یا ایک ایسا سمجھوتا ایک ایسا ایسی چینج آف لائف اسٹائل جو کہ اس بیماری سے ڈیل کرنے کے لیے انسان کے لیے پروڈکٹیو اور پازیٹیو ثابت ہو تو ہمارے جو ڈسکشن ہے اس میں کئی امپورٹنٹ جو کوشچنز ہیں وہ اٹھیں گے اور ہم ان کو ایڈریس بھی کریں گے اور یہ جو کوشچنز ہیں یہ خاص طور پہ یو نو پیشنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اور پیشنٹ کی فیملی کے پوائنٹ آف ویو سے اور کیئر گیورس کے پوائنٹ آف ویو سے یو نو بڑے امپورٹنٹ ہوں گے ایون دا ادر ادر جو سوشل اس کا ملیو ہے یو نو اس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی you will find them to be sort of important issues for instance پہلا ایک جو سوال جس کو ہم ایڈریس کریں گے وہ یہ ہے کہ how do individuals react after the initial shock of learning that they have a chronic illness کہ جب ایک انیشیل جب ہمیں پہلی دفعہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ایک کرونک بیماری ہے یا ایک کرونک النس سے ہم سفر کرتے ہیں تو ہمارا جو انیشیل ریئیکشن ہے وہ کیا ہوتا ہے یو نو اس پہ ہم غور کرنے کی کوشش کریں گے جو دوسرا ایشو جس پہ ہم غور کریں گے وہ ہے کہ کس قسم کی ہیلتھ پرابلم جو ہے وہ یوزلی یو نو انوالو کس قسم کی ایڈجسٹمنٹس جو ہے وہ لوگوں سے ڈیمانڈ کرتی ہیں اسی طرح how do patients chronic condition impact on their families کہ پیشنٹ کی جو کرونک کنڈیشن ہے اس کا جو امپیکٹ اس کے ارد گرد کے لوگوں پہ ہے چاہے وہ اس کے بیوی بچے ہوں چاہے وہ اس کے پیرنٹس ہوں چاہے وہ اس کے بہن بھائی ہوں جو بھی فیملی اس کے ساتھ رہتی ہے اس پہ اس کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے اسی طرح ایک اور بڑا امپورٹنٹ جو سوال اور ایشو جو ایڈریس میں کروں گا وہ ہے کہ what can families friends and therapies do to help chronically ill people adapt effectively to their conditions تو یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے کہ پروفیشنل جو ہے تھراپسٹ جو ہے ہیلتھ سائیکالوجسٹ جو ہے ڈاکٹر جو ہے what can they do to help the whole family and the patient adjusting to chronic illness اکثر اوقات جو پہلا ریئیکشن ہوتا ہے وہ ورچولی ایسا ہوتا ہے کہ اور سلیج ہیمر آپ کو پتہ ہے اگر وہ وہ کہیں بھی لگ جائے تو اس کی بہت تکلیف ہوتی ہے تو انویریبلی جو پہلا ریئیکشن ہوتا ہے انسان کا جب انسان کو پتہ چلتا ہے is a very painful one you know it's one you know you know which creates a lot of agony and pain for the person اور بے شمار سوال جو ہے وہ میں اٹھتے ہیں around one's well being around condition you know اور ان سوالوں کے امیڈیٹ جو جوابات ہے وہ دل کرتا ہے کہ فوری طور پہ مل جائے یو نو سوال کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ جو ڈائگنوسز ڈاکٹر نے کیا از دا ڈائگنوسز رائٹ اور از دا ڈائگنوسز رانگ اور اگر ڈائگنوسز صحیح ہے then what what is it that we need to do پھر اکثر اوقات ذہن میں جو چیز اٹھتی ہے وہ یہ ہے کہ you know will I be disabled اکثر اوقات کئی کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ یہ بھی خوف ہوتا ہے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ڈسیبلٹی تو نہیں کوز ہو جائے گی مجھے یو you نو know, اور کئی دفعہ کئی ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں جن میں کہ یہ فکر ہوتا ہے کہ ول آئی بی ڈس کہ میری شکل جو ہے وہ تو بگڑ جائے گی یا میرا جسم کا کوئی اور حصہ جو ہے some part of the body وہ ڈس تو نہیں ہو جائے گا یو نو اور will I be in pain now for long time اور یہ بھی سوال اٹھتا ہے ذہن میں کہ یو نو ول ول ول آئی آئی آئی آئی اور لیو مین یہ these are common kind of questions جو طرح کی کنڈیشن میں جو ہے وہ اٹھتے ہیں اور پھر invariably you know one would like to to one one wants know and would like to know کہ what would be the consequences of this condition that I am suffering from کہ آیا یو نو یو نو اس کا امپیکٹ جو ہے میری فیملی پہ کیا پڑے گا اس کا امپیکٹ میرے اوپر کیا پڑے گا you know you know am I adequately you know medically covered you know یا یو نو میرے پاس کوئی اس طرح اس طرح کی کوئی پالیسی ہے لائف انشورنس کی پالیسی یا میڈیکل انشورنس کی پالیسی یا ایسا یا کوئی ڈپارٹمنٹل ایسی پالیسی ہے کہ اگر if something happens to me and I not able to continue to work that I could get some money to support my family تو یہ you know finding out about a chronic جو ہے یہ بہت پین فل پروسیس ہوتا ہے اور اکثر اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا جھٹکا سا آپ کہہ لیجیے ایک شوق سا انسان کو پڑتا ہے جب اس کو کسی ایسی کنڈیشن کے بارے میں یو نو know, پتہ چلتا ہے کہ جی I been diagnosed having such a condition تو انیشل ریئیکشن جو ہوتے ہیں you know to a chronic condition ان کے بارے میں فرینکلن شانٹس نے 1975 میں یو you نو know, ایک سیکوینس میں ان کو ڈسکرائب کیا ہے اور virtually everybody does go through very much the sequence that he is given Franklin کا جو سیکوینس ہے اس میں سب سے پہلے نمبر پہ جو چیز ہے وہ شوق ہے شوق سے مراد اس کی ہے کہ it's an emergency by three characteristics آپ اسکرین پہ یہ آ رہا ہوگا اس وقت اس میں پہلی جو کریکٹرسٹک ہے وہ ہے بینگ اسٹنٹ اور بیولڈرڈ کہ آپ کو ایک قسم کا ایسا جھٹکا سا پڑا کہ آپ بالکل ماؤ سے ہو گئے کہ یہ ہو کیا گیا ہے دوسرا جو ہے وہ ہے behaving in an automatic fashion اور تیسرا and feeling detached from the situation that is feeling like being an observer rather than a participant in events that occur تو یہ جو سیکوینس ہے یہ جو تین پہلو اس نے شوق کے بتائے یو نو اس میں جو یہ تیسرا پہلو ہے انٹرسٹنگلی اس میں انسان جو ہے جب اس کو پتہ چلتا ہے that I am suffering from chronic chronic تو وہ اس کا جو انیشیل ریئیکشن ہوتا ہے فرام دا سچویشن اور ڈسٹینسنگ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا آبزرور بنا لیتا ہے as opposed to something that harassing وہ اپنے آپ کو آبزرور محسوس کرتا ہے اسی طرح جو دوسرا امپورٹنٹ پہلو جس کا فرینکلن ذکر کرتا ہے وہ پہلا شوق کا تھا اور دوسرا انکاؤنٹر انکاؤنٹر کو وہ کہتا ہے it is a phase that is marked by disorganize thinking and feelings of loss grief helplessness despair and being overwhelmed by reality تو انکاؤنٹر سے اس کی مراد جو ہے وہ پھر یہی بنی کہ اب کے انسان اپنے اندر کی فیلنگس کو یو نو فیس کرتا ہے اور یہ جو فیلنگس ہوتی ہیں ان میں انویریبلی لاس اور گریف کی فیلنگ جو ہے یو نو اور ڈسپیئر کی فیلنگ جو ہے اور ایک ریالٹی کی ڈوز جو ہے اس سے وہ دو چار ہوتا ہے تیسرا جو کمپونیٹ یا جو سیکوینس کا اسٹیپ ہے اس کو وہ کہتے ہیں ریٹریٹ ریٹریٹ کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ it is a phase in which people tend to use avoidance strategies such as denying the of the health problem اور اٹس امپلیکیشن تو ریٹریٹ کیا ہے کہ ریٹریٹ پہ بیسکلی اوائڈنس اسٹریٹجیز جو ہے وہ یوز کرتا ہے انسان اوائڈنس اسٹریٹجیز سے اس کی مراد ہے کہ کہ انسان جو ہے وہ وہ جو سچویشن ہے اس کی پوری حقیقت کو وہ تسلیم ایک دم سے نہیں کرتا وہ تھوڑا سا اس یو نو اس سے اپنے آپ کو دور لے کے جاتا ہے اور اور پھر انٹرسٹنگلی آہستہ آہستہ وہ اس ریالٹی کو اس حقیقت کی طرف آنا شروع کرتا ہے اور اس پروسیس میں کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جو سمٹمز ہیں یا وہ جو کنڈیشن ہے وہ کچھ بگڑنی شروع ہو جاتی ہے تو اس کے بگڑنے سے بھی وہ جو ریالٹی ہے وہ زیادہ واضح ہونی شروع ہو جاتی ہے اور یا کئی دفعہ یہ ہے کہ کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑے کام اور کولی اور in a collected manner you know کہ وہ ان کو وہ اپیرنٹلی اتنے پریشان نہیں ہوتے اور وہ یہ بھی کئی لوگوں کا طریقہ کار ہے اور کئی لوگ تو دیکھنے میں ایسے بھی آتے ہیں کہ جو بالکل ہی جیم ہو جاتے ہیں موبلائز ہو جاتے ہیں یو نو ایک قسم کے آپ کہہ لیجیے پیرالائز سے ہو جاتے ہیں اور بڑے ہسٹریکل سی یو نو ان کی ایک پری ڈسپوزیشن ہو جاتی ہے they you know become hysterical بالکل ایک قسم کے آپ یہ سمجھ لیجیے کہ وہ انہنج سے ہو جاتے ہیں انہنج سے میری مراد یہ ہے کہ وہ ان کے اندر کی آرگنائزیشن ان کے اندر کی کوہسونیس یو نو ان کے اندر کی وہ بینگ ٹوگیدرنیس جو ہوتی ہے وہ ایک قسم کی ہل جاتی ہے وہ بالکل جس کو ہم کہتے ہیں نا ہلا ہوا بندہ وہ بالکل ہل جاتے ہیں اپنے اس ٹرامے کی ایکسپیرئنس کی وجہ سے اس پروسیس میں ریٹریٹ کے پروسیس میں بیشتر لوگ جو ہے وہ اپنی بیماری کے انیشل شوق کو ایک ہی طریقے سے ضروری نہیں کہ وہ لے they deal with it in a different way ان کی کوپنگ جو اسٹریٹجیز ہوتی ہیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں فور انسٹنس ڈینائل جو ہے ڈینائل از اے اسٹریٹجی جو کافی لوگ یوز کرتے ہیں لیکن ڈینائل کو ہمیں ایز پروفیشنلز ایک نگیٹو انداز سے نہیں دیکھنا چاہیے کیونکہ ڈینائل کے پیچھے یو نو کئی دفعہ یو نو ایک پوری آپ کہہ لیجئے کہ ایک سوچ ہوتی ہے وہ سوچ کیا ہوتی ہے کہ ڈینائل جو ہے وہ انسان کا اپنے اندر کی اندرونی کیفیت جو اس کو ہم ایموشنل کنڈیشن کہتے ہیں اس سے ڈیل کرنے کا ایک انداز ہے یا ایک طریقہ ہے ہمارے ہم اپنے ڈینائل کے تھرو یو نو ہم اپنے اموشنل رسپانسز کو کنٹرول کرتے ہیں جو اس اسٹریسر کی وجہ سے یا اس کرائسس کی وجہ سے یا اس کرانک النس کی وجہ سے اس وقت ہم ایکسپیرئنس کر رہے ہوتے ہیں تو کیونکہ کئی دفعہ ڈینائل کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اس وقت یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ how can we deal with this situation because sometimes we totally feel helpless in such a situation اور یہ جو ہیلپ لیسنس کی فیلنگ ہے یہ ہمیں کئی دفعہ اتنا ولربل کر دیتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار ہی نہیں سمجھتے کہ ہم اس سے ڈیل کر سکتے ہیں یا ہم اس کو you know we can face it eye to eye لیکن تو so you know to some degree denial جو ہے یہ آپ یوں سمجھ لیجیے کہ it's not totally a negative thing provided it is not denial is initially condition تو اس لیے اگر یہ تھوڑے وقفے کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کا بڑا پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے you know is a positive thing but if you over extended then it becomes a kind of a negative force تو اب دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ وہ لوگ جو ہاسپٹلائز ہوتے ہیں for instance when they receive information about their condition اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ جی ان کی یہ جو کنڈیشن ہے اس میں یہ یہ بیماری کتنا عرصہ چلے گی یا یہ کنڈیشن جو ہے اس میں کس قسم کے لائف اسٹائل چینج کرنے ضروری ہوں گے یا کس قسم کے رسک فیکٹرز انوالوڈ ہے uh, جب یہ سچویشن میں جب ایک پیشنٹ ہوتا ہے اور اگر وہ اوائڈنس یوز کرے تو انویریبلی اوائڈنس کی اسٹریٹجی جو ہے اس جو زیادہ یوز کرتا ہے وہ پھر اس انفارمیشن کا پورا فائدہ نہیں اٹھاتا جو اسے مل رہی ہوتی ہے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ وہ پیشنٹس جن کی جن میں ڈینائل اس جنکچر پہ کم ہوتی ہے وہ اس انفارمیشن کا زیادہ بہتر فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور وہ اپنی لائف سٹائل میں چینجز جو ہے وہ زیادہ بہتر انداز سے وہ لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں because they are more open to what their condition is تو پیشنٹس کو اکثر اوقات کچھ میجر ڈسیزنس اور چوائسیز اپنی ٹریٹمنٹ کے اراؤنڈ لینی پڑتی ہیں when they are suffering from a chronic illness اور کرانک کنڈیشن اب جو بڑی امپورٹینٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ you know how can a person take a rational choice اور make a rational decision around his treatment اور اراؤنڈ ہز کنڈیشن اگر وہ پوری طرح سے انفارمیشن جو ہے ڈاکٹرس کی طرف سے اس کو مل رہی ہے اگر وہ اپنے آپ کو اس کے لیے پوری طرح سے تیار نہیں محسوس کرتا تو لہذا یہ جو تیاری ہے یہ بہت اہم ہوتی ہے اور بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کیونکہ اس کی بیسس پہ پھر انسان آگے اپنی لائف کے ڈیسیجنس جو ہے امپورٹنٹ ڈسیزنس جو ہے وہ لے سکتا ہے اور یہ جو ریڈینیس ہے یہ ہمیں تیار کرتی ہے اور ایسے ایکشن پلان کے لیے یا اور ایسے اسٹیپس لینے کے لیے جو ضروری ہوتے ہیں جس کا تعلق ہمارے فیوچر سے ہوتا ہے یو نو جس کا تعلق ہماری جاب سے کئی دفعہ ہوتا ہے یا جس یا یا ان چینجز کا تعلق جو ہوتا ہے وہ ہمارے یو نو پورے لائف کی ہیلتھ نیڈس سے ہوتا ہے اور کئی دفعہ تو بے شمار ایسے ایشوز سے ہمیں ڈیل کرنا پڑتا ہے جن کا تعلق ہمارے فیملی ممبر سے یا ہماری جاب انوائرمنٹ سے بھی ہو سکتا ہے تو اب ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا عوامل ہیں یا وہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں یو نو جو لوگوں کو کو انفلوئنس کر سکتے ہیں اور ہیلپ کر سکتے ہیں to cope with their health problems تو یہ وہ ایشوز ہیں جن کو ہم اب اپنے لیکچر کے اگلے حصے میں دیکھنے کی کوشش کریں گے now I like to talk about some of the influence on coping with health crisis اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ یو نو گرانٹیڈ uh, ہمیں یہ لگتا ہے کہ جس طرح یو نو ہم کبھی بیمار نہیں ہو سکتے you know we just take everything virtually for granted you know we tend to we expect that we should carry out everything تھنگین روز مرہ کی جو ایکٹیویٹیز ہماری ہیں وہ سب کی سب ایک نارمل روٹین میں ہوں گی اور ہمارا ہمارا جاب بھی وقت پہ ہم جاب پہ بھی وقت پہ جائیں گے کام بھی وقت پہ کریں گے گھر بھی وقت پہ آئیں گے کھیلیں گے بھی ٹی وی بھی دیکھیں گے بچوں کے پاس بھی بیٹھیں گے سب کچھ جو ہے you know we just assume کہ would always take its normal course and there would be no major disruption because of an illness I mean these are some of the assumptions that we all tend to you know assume most of the times it's only when we suffer a very serious illness or injury takes place you know that اس وقت ہمیں یہ ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ you know something is gone wrong I mean ہماری جو روٹین ہوتی ہے پوری کی پوری ڈسٹرپٹ ہو جاتی ہے تو regardless of whether the condition is temporary or chronic جو پہلے جو ہمارے فیزز ہوتے ہیں کوپنگ کے یو نو وہ سم واٹ سملر ہی ہوتے ہیں ریگارڈ کنڈیشن چاہے وہ کوئی یو نو ٹیمپریری کنڈیشن ہو یا کوئی کرونک کنڈیشن ہو لیکن there is a important difference you know جو آ جاتا ہے between short term you know condition جو ڈسٹرپشن ہوتی ہیں اینڈ لانگ ٹرم جو النیسز ہوتی ہیں یا کنڈیشنز ہوتی ہیں لانگ ٹرم میں انویریبلی جو چیز دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ بیہیورل پیٹرنز ہمارے جو ہیں چینج ہو جاتے ہیں اسی طرح ہمارے کچھ سوچنے کا انداز جو ہے یو نو وہ بدل جاتا ہے اسی طرح ہمیں کچھ سوشل اور ایموشنل ایڈجسٹمنٹس کرنی ہمارے لیے لازمی ہو جاتی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو چھوٹی جو ٹرانزیشنز یا چھوٹی بیماریوں میں یا کنڈیشنز میں یا ٹیمپری کنڈیشنز جو ہوتی ہیں ان میں invariably we do not have to experience that we do not go through that اور جب ہمیں کسی ایک کرونک النس کی بیماری کا ڈائگنوسس جب ہمیں پتہ چلتا ہے تو اس کا بھی ایک بڑا واضح امپیکٹ ہمارے اوپر پڑتا ہے you know other than the initial shock that we go through you know ہمارے ایک قسم کی پوری کی پوری پلاننگ جو ہے آپ کہہ لیجیے کہ ہمارے اندر ایک وہ جو کوگنیٹو میپنگ ہوتی ہے نا کہ ہم نے اپنے اندر کئی short term long term plans بنائی ہوتی ہے ذہن میں وہ سب کی سب جو ہے وہ ایک قسم کی ہل جاتی ہیں کیونکہ ہمیں اب آنے والے وقت کا آنے والے دنوں کا آنے والے مہینوں اور سالوں کا ہم ان کو یو نو ان کے بارے میں ایک دم سے کچھ کہہ نہیں سکتے you know we are not sure how things are going to shape how things are going to be for us ہماری کئی ایسی پلانس جو ہوتی ہیں یو نو کہ ہم ہم نے کئی دفعہ سوچا ہوتا ہے کہ جی ہم گرمیوں کی چھٹیوں میں مثلاً یو نو نتھیا گڑی جائیں گے یا کہیں اور سیر کرنے جائیں گے یو نو وہ پلانز یو نو وہ ڈسٹرپٹ ہو جاتی ہیں یو نو ہم نے کئی اور پلانز بنائے ہوتے ہیں کہ جی ہم ایم اے کے لیے باہر جائیں گے اگر یہ کئی دفعہ وہ پلان ہماری جو ہے ختم ہو جاتی ہے we are not sure whether we'll be position to go or not تو اس طرح کا جو کرونک النس کا جو ڈائگنوسز ہے اس کا ایک بہت یو نو واضح ایک بہت گہرا امپیکٹ جو ہے وہ ہمارے پریزنٹ پہ اور ہمارے فیوچر کی پلاننگ پہ پڑتا ہے دو بڑے مشہور سائیکالوجسٹ رچرڈ لیزرس اور کوہن جب وہ بات کرتے ہیں آف بینگ ہیلدی وہ کہتے ہیں کہ ہیلدی جو انسان ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو فزیکلی بھی ہیلدی محسوس کرتا ہے اور دیکھتا ہے اس کا جو اپنا امیج ہے اپنی ویلیویشن ہے یو you نو know, وہ بھی ہیلدی ہوتی ہے اور جب وہ ایک دم سے کسی بیماری سے دو چار ہو جائے اور خاص طور پہ کسی ایسی کنڈیشن سے دو چار ہو جائے جو which is there to stay or which is for for stay for a long time جس کو ہم کرونک النس کہتے ہیں تو پھر اس کی جو سیلف اسٹیم ہے اور اس کا جو سیلف امیج ہے اس کو بہت ٹھیس پڑتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں فیل کرتا تو اس طرح کی جو چینج لائف چینجز ہیں وہ کرونک النس کے ڈائگنوسس کے ساتھ انویریبلی ہم سب کو آتی ہیں اور ہم اپنے آپ کو ولربل محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں ولربل سے میری مراد ہے کہ ہمیں لگتا یہ ہے کہ ہمیں کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے تو وہ جو سینس آف سیکورٹی جو ہماری ہوتی ہے وہ کافی حد تک افیکٹ ہو جاتی ہے as a result or injury جب اس طرح کی ہوتی ہے we all have to make an adjustment or adjustment requires coping effort situation life threatening condition ہو یا نہ ہو the whole family you know is has to deal with uncertainty the patient has to deal with uncertainty the whole family has to deal with uncertainty اور انویریبلی اس جو کورس آف ایکشن ہوتا ہے بیماری کا وہ انپریڈکٹیبل ہوتا ہے you know one does not know about it but in spite of the fact that we see کہ یہ جو کورس آف النس ہے یہ انسرٹن ہے بٹ انسپائٹ آف دیٹ جو کوپنگ جو جو میکینزمز ہیں جو کوپنگ یو نو ابلیٹیز ہیں اور جو طریقہ کار ہیں کوپ کرنے کے وہ ہر انسان کے ان اے وے پھر بھی فرق ہوتے ہیں اور اس چیز پہ بھی ہم غور کریں گے کہ why do people cope such situation in different way now I like to mention the crisis theory because it is you know crisis theory جو ہے یہ جو کرائسس تھیوری تھی this was propounded by a person by the Rudolf Moos in 1986 یہ آپ اسکرین کے اوپر بھی آپ کو وہ کانسپٹ ماڈل جو ہے نظر آ رہا ہوگا اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ outcome of the crisis جو ہے اور the adjustment the person makes depends on the coping process which depends on three contributing factors جو تین فیکٹرز جس کو وہ کہتا ہے کہ یہ کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں ان میں پہلا جو ہے وہ ہے النس ریلیٹڈ فیکٹرز وہ فیکٹرز جن کا تعلق بیماری سے ہے دوسرا جو فیکٹر ہے وہ ہے background and personal factors کہ انسان کی بیک گراؤنڈ اور اس کی پرسنل جو پرسنالٹی ہے یا ہسٹری ہے اس کے فیکٹرز اور تیسرا جو فیکٹر ہے وہ physical and social environmental factors اس کو کہتا ہے تو اب ہم ان تین فیکٹرز پہ ذرا نظر ماریں گے اور غور کریں گے کہ ان کی کنٹریبیوشن کیا ہے you know and what affect have in the coping process for instance جو ہے یو نو جب ہم ایسی کرانک سے کوپ کرتے ہیں تو ان فیکٹرز کا کیا امپیکٹ ہے یہ جو ہیلتھ پرابلمس جو ہوتی ہیں ان کا امپیکٹ ہر انسان پہ جیسے میں نے پہلے کہا you know is is different you know people see them view them differently اور اس میں جو چیز ہے کہ کچھ کنڈیشنز جو ہیں وہ زیادہ یو نو ڈسیبلنگ نظر آ رہی ہوتی ہیں کچھ میں ڈسفگرنگ کا ڈر زیادہ خوف زیادہ ہوتا ہے کچھ پین فل زیادہ ہوتی ہیں اور کچھ جو ہے وہ زیادہ لائف تھریٹنگ کنسیڈر کی جاتی ہیں تو انس ریلیٹڈ فیکٹرز میں یو نو وہ فیکٹرز اس میں جو چیزیں جو زیادہ میٹر کر رہی ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ اس بیماری کا امپیکٹ ہم پہ کیا ہوگا I mean is it going to disfigure our body you know is it going to cause a disability a physical disability for us you know is it going to be painful for us or is it going to be life threatening for us اب اس میں مثال کے طور پہ اگر ایک ایسی کنڈیشن ہے جہاں پہ ایک ڈسفیگرمنٹ کی پاسبلٹی ہے ڈسفگرمنٹ سے مراد ہے کہ لیٹ سے مثال کے طور پہ اگر کسی ایسے ایکسیڈنٹ میں انوالو انسان ہو جاتا ہے جہاں پہ جو انسان کا جو فیس ہے دیٹ از کارڈ اور وہ ڈسفگر ہو جاتا ہے اور تو اس طرح کی جو کنڈیشن ہے یو you نو know, اس کا ایک بہت گہرا امپیکٹ انسان پہ پڑتا ہے کیونکہ یو نو فیس ایک ایسا پارٹ آف دا باڈی ہے یو you نو know, جس کا اثر انسان کے اپنے اوپر بھی اور دوسروں پہ بھی بہت زیادہ گہرا جو ہے وہ پڑتا ہے اکثر اوقات دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اس طرح کی ڈسفگرمنٹ جو ہے یو نو اس سے ایک تو پیشنٹ میں آکورڈ ایک آکورڈنیس کی ایک انر آکورڈنیس سی پیدا ہو جاتی ہے اور کچھ لوگ جو ہے they even start to show revulsion you know ان میں وہ فیلنگ جو ہے ایک ریولشن کی فیلنگ پیدا ہو جاتی ہے اور ایسے بھی پیشنٹس ہوتے ہیں جو اپنے اپنا چہرہ جو ہے شیشے میں دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے they start to avoid looking at you know in the mirror because you know they don't like it اسی طرح دیر آر سرٹن کنڈیشنز یا ایسی بھی بیماریاں ہوتی ہیں جہاں پہ فار انسٹنس آرٹیفیشیل ڈیوائسیز جو ہے وہ یوز کرنی پڑ جاتی ہیں فار انسٹنس ایسی ڈیوائسیز جو ان آرڈر ٹو یورین یا in order to excrete in the faeces یہ ڈیوائسیز جو ہے یہ یوز کی جاتی ہیں تو جب ایک انسان کو یہ ڈیوائسیز یوز کرنی پڑتی ہیں تو اس انسان کی کچھ امبیرسمنٹ جو ہے اس کی وجہ سے بھی پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ سم ٹائمز ان ڈیوائسیز کی وجہ سے there are different kind of odours ایسے ایسی جس کو ہم بدبو کہتے ہیں کہ کئی دفعہ وہ یورین کی بو جو ہے وہ آنی شروع ہو جاتی ہے انسان کے بیٹ سے تو اس سے پیشنٹ کو بھی ایک بڑی آکورڈنیس اور امبیرسمنٹ سی فیل ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ کئی دفعہ اس کا ایک خاص اس کا ایک امپیکٹ اس کے social you know relationships بھی کئی دفعہ پڑتا ہے ایسے بھی پیشنٹس میں نے دیکھے ہیں جو اس وجہ سے یہ امبیرسمنٹ کی وجہ سے اور یہ آکورڈ اور یہ جو بو کی وجہ سے وہ اپنے دوستوں کو انٹرٹین نہیں کرتے ان کو اوائڈ کرتے ہیں یا وہ مہمانوں کو اوائڈ کرتے ہیں یا وہ یہ نہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کو کوئی آ کے وزٹ کرے اسی طرح یو نو کئی ایسی کنڈیشنز بھی ہوتی ہیں جہاں پہ جسم میں اسپیزم سے یا یا سیجر سے پڑتے ہیں اور یہ بھی وہ کنڈیشنز ہیں جو کہ پیشنٹ کے لیے کئی دفعہ بڑی امبیرسنگ ثابت ہوتی ہیں تو اس کا بھی یو you نو know, ایک ایک بڑا نگیٹو سا امپیکٹ پیشنٹ کی ویل well بینگ پہ جو ہے وہ کئی دفعہ پڑتا ہے اور پھر کئی ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں جہاں پہ پیشنٹ کے جو ٹریٹمنٹ ہے ان کے اراؤنڈ اس کو یو نو ایڈیپٹ ایڈجسٹمنٹ جو کرنے میں بڑی دقت پیش آتی ہے کئی کئی بیمار کئی بیماریاں کئی کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جس پہ ٹریٹمنٹ بڑی آڈ آورز میں مثلاً چیزیں کرنی پڑتی ہیں تو اس کا بھی اس پہ پیشنٹ پہ اثر پڑتا ہے پھر کئی دفعہ ایسی دوائیوں کا استعمال ایسے پیشنٹس کو کرنا پڑتا ہے جن کا جن کی وجہ سے انہیں غنودگی سی رہتی ہے یا جن کی وجہ سے ان کی جو ڈیلی فنکشننگ ہے وہ افیکٹ ہو جاتی ہے ان کی نیند کا پیٹرن جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے کئی دفعہ یو نو سارا دن وہ سوئے رہتے ہیں سارا رات کو وہ جاگ جاگتے رہتے ہیں تو یہ جو سب چینجز ہیں ان کا ایک ڈیفینیٹ ایک بڑا گہرا جو امپیکٹ جو ہے وہ پیشنٹ کی لائف پہ پڑتا ہے تو یہ سب جو فیکٹرز ہیں یہ لوگوں کی ایڈجسٹمنٹ میں یہ ایک قسم کے آبسٹیکل بنتے ہیں اینڈ ایک امپیئرمنٹ کوز کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر جو کرونک جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو بے شمار پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب میں دوسرے فیکٹر کی بات کرنا چاہوں گا جسے ہم background and personal factors کہتے ہیں اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ people who cope with chronic health have the psychological and behaviour resources ان کا جو انداز ہے اپنی بیماری سے ڈیل کرنے کا وہ بڑا فرق ہوتا ہے you you know know, very condition very different way than people you know are very strong کہہ لیجیے اکثر اوقات دیکھنے میں آیا کہ وہ لوگ جو ریزیلینٹ ہوتے ہیں وہ انویریبلی اپنی ایک مشکل سی حالات میں بھی یا ایک مشکل سچویشن میں بھی یو نو وہ کوئی نہ کوئی مثبت چیز جو ہے وہ نکال لیتے ہیں so they are able to look at the positive side even in a bad situation تو یہ ایک بہت بڑی کوالٹی کئی لوگوں میں ہوتی ہے اور جن لوگوں میں یہ کوالٹی ہوتی ہے وہ اپنی بیماری سے ڈفرینٹلی کوپ کرتے ہیں اور اس کا اس کا مقابلہ ایک ایک ڈفرینٹ انداز سے کرتے ہیں تو ان یہ جو کوپنگ میکینزمز ہے ان کا تعلق جو ہے وہ انسان کے بیک گراؤنڈ سے اس کے پرسنل فیکٹرز سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے اس کی انسان کی ایج بھی جو ہے that also makes a big difference کہ اس کو واٹ ایج از ہی ان اسی طرح دیکھنے میں یہ یہ بھی آتا ہے کہ انسان کا جو جینڈر ہے you know whether it's a man or woman that also has a certain impact you know اور اسی طرح انسان کی اپنی ایک فلوسافیکل یو نو تھنکنگ کیا ہے اور اس کی جو ریلیجس ویوز کیا ہے ریلیجس کمٹمنٹس کیا ہے یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ان کا ایک ایک بڑا گہرا تعلق ہے in how we cope with our our you know illnesses in our life in respect to the gender differences دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ خاص طور پہ جو مرد حضرات ہیں وین دے سفر فرام اے کرانک یا ایک ایسی کنڈیشن جو کرونک ہو اس کا اثر ان پہ جو ہے خاص طور پہ یو you نو know, ان کی اپنی یو نو اینرجی اپنی سیکشل ویگر کے اور اپنی فزیکل ابلیٹی کے اراؤنڈ ان کا دیکھنے میں یہ آیا ہے ان کا کہ وہ بہت فوکسڈ ہوتے ہیں and and these are the areas that seem to be most affected ان پہ اثر جو ہے بہت زیادہ گہرا پڑتا ہے اور اکثر اوقات جو مین ہے you know they tend to somehow ان کے لیے ایک ایک آپ یہ کہہ لیجئے کہ ایک اپنا پرسنل سا ایک کرائسس پیدا ہو جاتا ہے وین دے فیل کہ ان کی بیماری جو ہے it is now going to a quality affect qualitative affect کہہ لیجیے on how they lead their life اور کیونکہ آدمیوں کے لیے ایک پیسو رول جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہر سوسائٹی میں ورچولی یہ چیز کامن ہے کہ you know man have a very hard time in leading a passive life they want to assert themselves they want to be up on things اسی طرح ایک اور فیکٹر جو بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے it is the timing of the health problem timing of the health problem سے میری مراد ہے کہ زندگی کے کس حصے پہ you know one experience a chronic یہ لائف اسپین کے پوائنٹ آف ویو سے یہ یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ آیا you know you know are you suffering from a chronic when you know when you are young یا آپ یہ ایڈلٹ ہوڈ میں آپ نے اس کو فیس کیا یا اس کو آپ نے یو نو بڑھاپے میں فیس کیا تو یہ یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کا ایک بڑا گہرا یو نو ایک ایک امپیکٹ پڑتا ہے کیونکہ ہر لائف کی اسپین کے حصے میں ہماری ability to cope you know with the life stresses وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں جس طرح جو ایک بچہ جو ہے انویریبلی وہ کنسپچولا اپنی بیماری کو نہیں کر سکتا اسی لیے دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ یو نو بچپن میں جو امپیکٹ بیماری کا ہوتا ہے وہ and how we take it children normally not very serious around their conditions they don't deal with their condition اسی طرح یو نو جو جو ایج ہماری بڑھتی ہے تو تو ہم میں strength and ability to deal with our our condition جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی چلی جاتی ہے and as a a consequence of that we are are able to to face you know situation in much better way now I like talk about the third factor which is physical and social environmental factors جس طرح پہلے ہم نے فیکٹرز کی بات کی تھی جس میں بیماری النس ان سیلف اور پھر انسان کے پرسنل فیکٹرز کی بات ہم نے کی تھی تو یہ جو تیسرا فیکٹر ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ how what is the impact of the physical environment for instance جو ہے اس جو جو فیچرز ہماری سوشل انوائرمنٹ کے ہیں جو فزیکل انوائرمنٹ کے ہیں ان کا بھی ایک ڈیفینیٹ امپیکٹ پڑتا ہے in how we adjust to chronic illness for instance hospital کی انوائرمنٹ این انوائرمنٹ جس کے ساتھ we can all relate you know اگر آپ کو کبھی بھی موقع کوئی ایسی سچویشن پیدا ہوئی ہو کہ جب آپ نے ہاسپٹل میں کسی کو وزٹ کیا ہو کسی یو you نو know, کسی بیمار دوست کو ملنے گئے ہوں یا کسی بیمار بزرگ کا حال پوچھنے گئے ہوں تو آپ آپ آپ نے یہ ڈیفینیٹلی محسوس کیا ہوگا کہ یو نو بند سے کمرے ہوتے ہیں ایسا انوائرمنٹ ہوتا ہے جو جو کہ کسی حد تک ڈل سا انوائرمنٹ ہوتا ہے you know this this complete quiet and dim lights اور وہ ایسا ماحول ہوتا ہے کہ جس جو کئی دفعہ you know seems quite depressing اور انسان کو واضح طور پہ لگتا ہے کہ you know one was to stay there for some time or some days it would definitely you know cause depression or it would cause a low mood تو یہ جو چیز ہے یہ ہماری فزیکل انوائرمنٹ بھی یہ چیزیں پیدا کرتی ہے اور ایک اس کا بھی ڈیفینیٹ پارٹ ہے in how we can deal you know with our situation اسی طرح یو you نو know, گھر کی انوائرمنٹ میں بھی کئی دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو are not are not the ideal situation ideal environment ہمیں کئی دفعہ گھر میں بھی نہیں ملتی فار انسٹنس کئی دفعہ یو نو کئی ایسی چیزیں جو ایک کرانک النس کی وجہ سے کئی ایسی نیڈز ہماری پیدا ہو جاتی ہیں کہ ہمیں کئی ایسی چیزوں کی ایسی سپورٹس کی ضرورت پڑ جاتی ہے یا ایسے اسپیشل اکوپمنٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے وہ ہمیں گھر میں جب مہیا نہیں ہوتا تو اس سے بھی ہمیں ایک ایک سینس اور ایک فیلنگ آف ڈپینڈنسی اور یو نو ایک وہ جو سیلف سفیشنسی کی فیلنگ جو ہے وہ نہیں آتی تو ان دیٹ وے یو نو اس کا بھی ہمارے اوپر ایک بہت گہرا اثر جو ہے وہ پڑتا ہے اسی طرح سوشل سپورٹ جو ہے social support also plays a very important part you know کہ آیا do you know we do we have a social support system do we have friends who care for us or family involve with us دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جہاں پہ ایک فیملی کی سپورٹ اور سوشل سپورٹ ہو وہاں پہ یو نو ایک کرونک النس سے کوپ کرنا انسان کے لیے ریلیٹیولی بہتر آسان ہو جاتا ہے اور اور بہتر ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ پاسبل ہو جاتی ہے اگر ہمیں ایک ایک سپورٹیو انوائرمنٹ جو ہے وہ وہ مہیا ہو اسی طرح دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ لوگ جو اکیلے اکیلا رہتے ہیں ان کے لیے پرابلم زیادہ ہوتی ہیں ایز اپوز ٹو وہ لوگ یو نو جن کا ایک سپورٹ سسٹم جو ہے وہ انہیں اویلیبل ہو اسی طرح primary source of social support جو بچوں کے لیے جو ہوتا ہے وہ بیشتر اوقات جو ہے وہ پیرنٹس کا ہوتا ہے یا وہ بڑے بہن بھائیوں کا ہوتا ہے اور اگر اولڈ ایج میں کوئی کرونک النس سے انسان کو دو چار ہو جائے اور اسے ڈیل کرنا پڑ جائے تو پھر جو سوشل سپورٹ ہے وہ انویریبلی یو نو یا تو انسان کا اسپاؤز ہوتا ہے یا یو نو انسان کے بچے یا اس کے بہن بھائی یا اس کے نیبرز جو ہیں وہ سپورٹ سسٹم بنتے ہیں ہر ایج میں ان ادر ورڈز اگر آپ غور کریں ہر ایج میں ہمیں یو نو سپورٹ سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ جو سپورٹ سسٹمز ہیں یہ سپورٹ گروپس کی شکل میں بھی ہمیں مل سکتے ہیں یہ سپورٹ سسٹم جو ہے یہ ہمیں اچھے نیبرس کی شکل میں اچھے دوستوں کی شکل میں اچھے رشتہ داروں کی شکل میں ان ان سب میں ہمیں مل سکتے ہیں تو آپ کے اسکرین پہ جو اس وقت ڈائگرام آپ دوبارہ دیکھ رہے ہوں گے اس میں وہ ڈپکٹ کرتی ہے جو کرائسس تھیری جو ہے اس کے جو تین کنٹریبیوٹنگ انفلوئنس ہیں ان کا میں نے ذکر کیا اور اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ جو تین فیکٹرز ہیں یہ ان کا کتنا آپس میں یہ ایک گہرا ایک کلوزلی ریلیٹڈ آپ کہہ لیجئے ان کا ایک ایک رشتہ ہے you know one has a impact on the other and the other can have a impact on the third تو یہ جو سب کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں یو نو یہ ٹوٹل اوور آل ان کا جو امپیکٹ ہے وہ بڑا مثبت ہوتا ہے اور وہ ہماری جو کوپنگ ایبلٹی ہے اور ہماری ایڈجسٹمنٹ جو ہے بیماری کے ساتھ اس کو بہتر بنانے میں ان کا ایک بڑا ڈیفینیٹ رول جو ہے وہ وہ پلے کرتے ہیں تو we will talk about the coping process you know in adjusting to chronic illnesses ہم اپنے ہمارے اگلے لیکچر میں and we will also talk about کہ ہاؤ کرونک النیسز جو ہے ان کا ایک جو سائیکو سوشل امپیکٹ جو ہے پیشنٹس کے اوپر وہ کیا پڑتا ہے ان دو پہلوؤں کو ہم اپنے اگلے لیکچر میں ان پہ غور کریں گے تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور انشاءاللہ اگلے لیکچر پہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ